فرون بولا تم اس پر آمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں یہ تو بڑا جال فریب ہے جو تم سب نے شہر میں پھیلایا ہے کہ شہر والوں کو اس سے نکال دو تو اب جان جاؤ گے